واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ہم نے تم سے عہد لیا اور تور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو تاکہ اللہ سے ڈرو یہود سے اللہ تعالیٰ کے خطاب کا باقی حصہ ہے اللہ نے جب ان سے تورات اور اس کی تعلیمات کی حفاظت کا عہد و پیمان لینا چاہا تو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تور پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر اٹھا دیا اور کہا کہ اسے پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ سنبھال لو اور اس کے عوامر و نواحی پر عمل پیرا ہونے کے لیے صبر سے کام لو انہوں نے اس وقت عہد تو کر لیا لیکن بعد میں اس کا کوئی خیال نہیں رکھا اور اسے توڑ ڈالا انجام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیتا لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے کہ شاید وہ راہ راست پر آ جائیں